محمد بن بکر اور یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے اور ابن بکر کے حدیث میں ہے اپنے حج میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک گائے زبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بانوے